حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ بریرہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی اے عائشہ میں نے اپنے مالکان سے نو اوقیے پر آزادی کا معاہدہ کیا ہے ہر سال ایک اوقیہ دینا ہوگا لہٰذا میری مدد فرمائیے ابھی تک اس نے اپنی کتابت کی رقم سے کچھ بھی ادا نہیں کیا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ وہ اسے آزاد کر دیں اس لیے انہوں نے اسے کہا اپنے مالکوں کے پاس جاؤ اگر وہ پسند کریں کہ میں ان کو یہ یعنی ان کی رقم یک مشت ادا کر دوں اور تیری ولا میں لوں گی تو میں ایسا کرنے کو تیار ہوں حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مالکوں کے پاس گئی اور یہ بات انہیں پیش کی انہوں نے انکار کیا اور کہنے لگے اگر وہ ثواب حاصل کرنے کے لیے تجھے آزاد کرنا چاہیں تو کر دیں لیکن ولا ہماری ہوگی حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذکر کی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کی آپ نے فرمایا ان کی اس بات کی وجہ سے انکار نہ کرنا بلکہ خرید کر آزاد کر دو ولا اسی کی ہوتی ہے جو آزاد کرے انہوں نے ایسے ہی کیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا بیان فرمائی پھر فرمایا اما بعد کیا وجہ ہے کہ لوگ سودے کرتے وقت ایسی شرط لگاتے ہیں جو کتاب اللہ کی روح سے جائز نہیں جو شخص بھی ایسی شرط لگائے جو کتاب اللہ کی روح سے جائز نہ ہو تو وہ باطل اور مردود ہوگی اگر جو سو دفعہ لگائی گئی ہو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہی صحیح ہے اور اللہ تعالیٰ کی جائز کردہ شرطیں ہی معتبر ہیں یاد رکھو ولا اسی کی ہوگی جو آزاد کرے گا سنن نسائی حدیث نمبر چار ہزار چھ سو ساٹھ